This conference is being recorded. कहाँ तक पहुंचे थे क्या आखिरी लफ्ज क्या है اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اجت اللہ میں اس عبارت تک ہم پہنچے تھے حضرت نے فرمایا العلم لہو اور یہ جو حدیث شریف کا علم ہے اس کے طبقات ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جس چیز کا نام علم ہے اسلام کی مختلف شاخیں اور مختلف تقاسیم ہوئی ہیں ایک تقسیم وہ ہے جو فارابی نے کی ہے ہے پھر ایک تقسیم وہ جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے پھر ایک تقسیم وہ ہے جو ابو علی سینا نے کی ہے ابو علی سینا نے اشارات میں یہ تقسیم کی ہے اور اشارات ایسی کتاب ہے کہ آدمی نے جب تک فلسفہ بنیادی طور پہ نہ پڑھا ہوا ہو سمجھ نہیں آتی اور کئی جگہ پہ بولی سینا فلسفے کو اور طب کو اکٹھا بیان کرتا ہے تو بڑی مدد لینی پڑے اگر کوئی آدمی پڑھے اور اس کو دلچسپی ہو کتاب کو پورا سمجھنے میں تو مدد لینی پڑے ڈاکٹر سے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اسی طرح علم کی وہ تقسیم بھی ہے جو خود فلاسفہ نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نظری علوم ہے اور تدبیری علوم ہے نظری علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی مباحث اور تدبیر تدبیر منزل وہ کہتے ہیں اور تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو عام انسانی زندگی میں لوگوں کو پیش آتے ہیں اب ان کو علم جب سیکھنا ہے تو پھر وہ تقسیم کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ ہیں علوم نقلی اور کچھ ہیں عقلی تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ نقلی علوم سیکھنے یا عقلی علوم سیکھنے پھر نقلی علوم میں وہ ان علوم کو لاتے ہیں جو نقل ہوتے چلے آئے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل نے پڑھا پھر تیسری نسل نے پڑھا تو اس میں کتاب ہے سنت ہے فقہ ہے یہ سب چیزیں پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو علم نظری ہیں فنون ہیں بحث کرنی ہے جس میں اور وہ معقول ہیں معقولات ہیں عقل ہیں اور عقل کے پھر وہ بڑے بڑے شعبے بناتے ہیں مثلا عقلی علوم میں سے ایک کو وہ فلسفہ قرار دیتے ہیں پھر وہ اسی کے ایک شاخ کو طب قرار دیتے ہیں پھر تیسرے درجے میں جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہنسا ہے حساب ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں مختلف خطوں میں مختلف علوم کا عروج تھا اور یہ مسلمان اس وقت کی سب سے بڑی قوم تھی جس نے سارے علوم کو ایک طرح سے جمع کیا اور خود پھر ان میں تقسیم ہوئی مثلا ہندوستان میں اس وقت جس علم کا غلبہ تھا وہ ریاضیات تھا میتھمیٹکس تھا یونان میں جس علم کا غلط تھا کا کا علم سارے سارا فلسفے پہ الہیات پہ مشتمل ایران ان کے بازو میں رہتا تھا عربوں کے اور ایران میں بھی فلسفے کا زور تھا اس طرح مختلف علوم کے مرجع اور متعین ممالک تھے جہاں پر پہنچ کے لوگ ان علوم کو حاصل کرتے تھے جب اسلام کو عروج ملا اور بغداد میں عباسیوں کی خلافت شروع ہوئی تو یہ جو اکھاڑ پچھاڑ تھا سیاسی یہ ختم ہوا اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے جن چیزوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے ان میں قوم میں ہیرے ظاہر ہو جاتے ہیں جو دماغ بہت اونچا کام کر سکتے تھے وہ دماغ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں آج یہ شہر پتہ ہو رہا ہے آج یہ ملک پتہ ہو رہا ہے آج یہاں فون ہو گیا آج یہاں تو کسی طور پر اس آدمی کو امن اطمینان رہتا نہیں نتیجہ یہ کہ بیچارہ سوچتے کا سوچتے ہی رہ جاتا ہے اور یہ سیاسی امور جو ہوتے ہیں وہ صدیوں پر دہائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں دس سال بعد یہ جنگ ہوگی پانچ سال بعد یہ جنگ ہوگی اتنے آدمی مارے گئے اس کے خاندان سے مارا گیا کوئی آدمی تو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور نتیجہ یہ کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں انسان بہت سے ضائع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ضیاع ہو جاتا ہے اس وقت جب سیاسی اخاڑ پچھاڑ آتا ہے تو علوم کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے علم ضائع ہو جاتا ہے کوئی آدمی سنجیدگی سے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا اطمینان سے مطالعہ نہیں ہو سکتا آگے نہیں چل سکتا یہ فرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیاست کے ساتھ بھی گھر میں اکثر خراب ہو جائیں تو ایک فرد اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا اور اوپر حالات خراب ہو جائیں تو چلو پورا ملک اور پوری آبادی اس میں ڈوب گئی اسی لیے آپ ہے تو ایک بات اس کی تفصیل اگر بیان کریں تو شاید کئی گھنٹے درکاروں مگر ایک بات پر آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ یورپ میں جتنی ترقی ہو رہی ہے نا ان سب لوگوں نے ایک طرح سے طے کر لیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نہیں لڑیں گے آپس اب لڑنا ہے تو ایشیائی ممالک میں لڑائیاں جاری رکھو ایشیا میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے اور ہم اب نہیں لڑیں گے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اب دیکھ لیجئے ستر سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں اور یہ کہیں یورپ میں آپس میں نہیں لڑ رہے نہیں لڑائی ہوئی اور ستر سال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دو نسلیں تبدیل ہو گئی عام طور پہ تیس سال بعد نسل بدل جاتی ہے تو دو نسلیں اب تیسری نسل ان کی گویا شروع ہو گئی انہوں نے جنگ دیکھی ہی نہیں کبھی اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ایشیا میں ہوئی ہیں اسی لیے کہ ایک فکرہ تو یہ اور دوسرا فکرہ ان کی طرف سے بھی کہوں جن لوگوں کو بہت زیادہ لان دان اب تک لوگ کرتے ہیں اور وہ لاکھ اچھے بندے تھے کم سے کم نیت ان کی درست تھی کوئی یہ اختلاف کرے کہ ان لوگوں کو امال میں غلطی لگی تو چلو عمل میں غلطی لگی تھی لیکن بدنیت لوگ نہیں تھے اور وہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے تقسیم کی مخالفت وہ کہتے تھے اس ملک کو نہ بنا وجہ اس کی کیا تھی آپ آج سے جب پاکستان بنا ہے ساٹھ سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس وقت کی بات لکھی تھی مولانا آزاد نے اور مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے انہوں نے کہا یورپ آئندہ نہیں لڑے گا یہ دوسری جنگ عظیم سے خوب انہوں نے عقل حاصل کر لی ہے اب یہ لڑائیں گے ہمیں اور اسلحہ خرید کر خریدے کا کون اسلحہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو اسلحہ بکے گا کام وہ ہمارے ممالک میں بکے گا ہم لوگ ان کے قرضوں تلے آ جائیں اور معیشت ہماری برباد ہو جائے گی اس لیے یہ نہ کرو تو یہ دونوں جملے سوچنے کے ہیں اس لیے جب لڑائیاں ہوتی ہیں اقوام میں تو افراد بھی ضائع ہو جاتے ہیں صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں معیشت بھی ضائع ہو جاتی ہے تو دنیا میں مختلف بنویا کا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اس میں اگر اس وقت کے فکار الزام اور اس وقت کے سارے ہی محدثین حصہ لے لیتے کام رہ جاتا آپ اس سے اندازہ لگائیے اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ زید رحمت اللہ علیہ جو حسنی حسینی خاندان میں سے تھے کربلا کے بعد جن لوگوں نے بنو بنیا کی حکومت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے تھے اور حضرت زید رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا پر رحمت اللہ علیہ کو اور کہا حضرت میری مدد کریں تو حضرت نے پتہ ہے کیا کیا انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا یہ فتویٰ تھا مجتہد خط لکھتا ہے امام اللہ بچے نہیں تھے جو آیا خط میں دیا انہوں نے کہا زید آپ کے ساتھ اس وقت عباسیوں کے خلاف بغاوت کرنا اس میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شمولیت پہ ثواب تھا اور سات سے دس ہزار درم دینار اس زمانے بھجوائے اور کہا حضرت اسلحہ قریبیں حکومت کے خلاف لڑے البتہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایک بہت عام کام میں مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں گئے اس لیے کہ وہ جو فقہ کی تدوین کر رہے تھے نا قانون نہیں جانے کہ آئے گی ایک جگہ بحث کہ اسلام کا ابتدائی قانون کیسے بنا قانون کوئی نہیں تھا ملک میں ایک محدث کچھ فتوا دے رہا ہے دوسرا دوسرا فتوا دے رہا ہے قاضی کچھ کہہ رہا ہے امیر شہر کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے تو ابتدائی طور پہ میٹیریل سارا جمع تھا حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے بنیاد رکھ کے گئے تھے لیکن عمارت بننی ابھی باقی تھی تو امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ اس سیاسی اخاڑ پچھاڑ میں نہیں آئے پیسے دیے مدد کی فتوا دیا امام مالک رحمت اللہ کی بھی یہی حال تھا مدینہ منورہ میں اور اسی لیے اس زمانے میں سپا پورے عالم اسلام میں جس کا فوج پہ حکم چلتا تھا اور فوجیں ہر طرف ممالک کو فتح کر رہی اس نے آ کے پر رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت کوئی نیکی کا کام مجھے بتائیں جو میں کروں وہ کسی اور خیال میں آیا تھا کہ حضرت کچھ حکم دیں گے صدقہ نفل یہ وہ انہوں نے کہا اس وقت تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو حکومت سے استعفا دے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اس وقت خون نہ کرو مسلمانوں کا حکومت کی بات مت مانو حسن ابن نے جب کیسن دیا حکومت لرس کے رہ گئی حکومت نے کہا یہ کیا ہو گیا تو اس نے کہا اگر آپ کی اطاعت نیکی تھی تو اب تک بہت کر لی اللہ بخش دے گا اور اگر یہ گناہ تھا تو اب باقی عمر توبہ میں گزاروں گا اور اس کی پاداش اس فتوے کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی اور انہیں جیل لے گئے زہر دے دیا ختم ہو گیا کیونکہ جانتے تھے عباسی جی شخص زندہ رہا تو یہ اگرچہ عملاً تو کچھ کر نہیں رہا لیکن جو فتوے ہیں نا یہ بھی ایک عمل سے کم یہ تو سارے مسئلے ہی اور سے اور ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر چن چن کے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ جو بھی حکومت کے مخالف تھے تو عباسیوں کی حکومت جب جمی ہے تو یہ بنو عباس آئے ہیں ایک سو تیس ایک سو اکتیس ہجری میں اس کے بعد سے لے کے سفوت بغداد تک یہ ساڑھے چھ سو سال تقریباً بنتے یہ اسی خاندان کی حکومت رہی ہے اور ان عباسوں سے کوئی پوچھتا تھا یہ البلاب نہایا وغیرہ میں کیا کوئی پوچھتا تھا کہ اب آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا تو کہتے تھے اب تو علیہ السلام آئیں گے تو نہیں حکومت دیں گے ہمارے خاندان سے حکومت کہاں جانی لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا کچھ اللہ نے طے کیا ہے اس دنیا کے بارے میں تو جب سیاسی اخاڑ پچھاڑ یہ نہیں تھے اور عباسیوں کے ہاں دور تقریباً آیا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں پھر مامون الرشید کا دور آ گیا مامون الرشید کا دور تو بہت ہی اچھا تھا اور اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اب علوم کی طرف توجہ ہوئی اور علم کی طرف توجہ ان کے آبا استاد کی بھی تھی ویا کی بھی تھی تو دنیا میں جہاں جہاں جو علم تھا وہ ساروں کا مرکز آ کے بغداد بن گیا ہندوستان کے لوگ گئے یہاں سے یہ اپنا علم لے کے گئے بہت سی تہذیب اور ثقافت ہندوستان سے گئی یہ پان جو ہے پہلی مرتبہ یہاں سے گیا تو اربوں نے پان کھایا تو ہارون رشید نے جب پان کھایا اسے بڑا پسند آیا کہ یہ عجیب چیز ہے اور اس نے کہا اس میں اور اچھی اچھی چیزیں شامل کرو سموسا گیا تو اس نے سموسے کھائے رشید الرشید سے بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں یہ چیز بھی بنتی ہے تو اس نے کہا کہ اس میں بجائے سبزی کے کیونکہ ہندوستان میں تو ہندو رہتے تھے یہ تو گوشت کھاتے نہیں تھے اس کے اس میں ڈالو تو کہتے ہیں عرب کہ سب سے پہلے قیمے والے سموسے جو تھے ہارون رشید نے شروع کیے تو ہارون رشید نے اسی طرح علوم کو بھی لیا مامون الرشید تو سب سے بڑھ گیا اس نے تو یونان والوں بجار چھیڑا اور اس سے کہا تم بھی اپنا علم ادھر منتقل کرو ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان سے جو علم پہنچا اس علم میں ریاضیات کی تھا ریاضی کا علم ہندوستان میں کسے کہتے تھے وہ چار شعبوں پہ مشتمل تھا ان کے اپنے وید اور اس کے ساتھ ہندی کی شاعری اور فلسفہ جو اس وقت یہاں چلتا ہوگا میتھمیٹکس اور میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ جیومیٹری اور موسیقی یہ ساری چیزیں اس وقت جہاں سے بغداد پہنچی موسیقی جو تھی یہ ریاضیات کا ایک شعبہ تھا اور جو بچہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتا تھا اسے پڑھاتے تھے ایک کا کام یہ تھا کہ موسیقی پڑھ لے تو پڑھتا تھا اس سے باقاعدہ طور پہ کہ عروض کیا ہوتے ہیں شعر کیا ہوتا ہے شعر کے اوسان کیا ہوتے ہیں یونان والوں نے یاد اور منطق بھیجی اور یہ وہ چیز تھی جس نے پورے عالم اسلام کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا اور یہ اللہ کی اس میں جتنی بھی الہیات کی مباحث ادھر سے آئی تھیں یونانی جو تھے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے یہ تصورات تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ آگے بحث کریں گے امید ہے شاید اس کی تفصیل میں ہم نہ جائیں بس اس پہ تو عبارت کا ترجمہ ہی کیا جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا اللہ کی صفات کیا اب تک جتنے مذاہب ہمارے علم میں آئے ہیں ہم نے پڑھے ہیں ہم نے کسی مذہب میں بنیادی طور پہ اللہ کی صفات کو نہیں دیکھا تو رات اور انجیل ہم پڑھتے رہے دیکھتے رہے کہ کہیں یہ بھی اللہ کی صفات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی بھی قائل نہیں ہوا یہ اسلام ہے جو اللہ کی صفات کا قائل ہوا اور یونانی جو تھے وہ اللہ کی صفات کے لیے کچھ اقرار کرتے تھے کچھ انکار کرتے تھے اب جب یہ چیز آئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی بغداد میں کہ تم اللہ کی صفات مانتے ہو یا نہیں مانتے تو بحث یہ چھڑی کہ اگر تم اللہ کی صفات کو مانتے ہو تو اللہ کی کتنی صفات ہیں مثلا اللہ تعالیٰ تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے حیات ہے علم ہے قدرت ہے یہ سب چیزیں کیا یہ ہے بحث یہاں سے شروع کہ کیا یہ صفات خدا کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے کپڑا رنگ دیا جائے تو کپڑے میں رنگ سمو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ صفات اللہ کی اس کے ساتھ ایسی ہیں جسے کپڑے میں رنگ سمو دیا جاتا ہے تو اس کا اندر پہلے ذات تھی پھر باہر سے صفات آئیں گے پھر خدا جا کے پورا ہوا تو جو خدا خود مراحل میں بنا ہے ایک مرحلہ پھر دوسرا مرلہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پہلے محتاج تھا صفات اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی صفات اس کی ذات میں شامل نہیں ہے الگ سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو علم چاہیے وہ اللہ کی صفت علم کی جب عبادت کرنے لگے تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن وہاں ایک کی بجائے دو خدا ہو جائیں گے ایک خدا کا نام خدا ہے ایک کا نام علم ہے ایک کا قدرت ہے ایک کا حیات ہے ایک کا دولت ہے یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہندوؤں میں بہت سے بت بنے کہ یہ دیوی جو ہے اولاد کی ہے یہ دیوی جو ہے دولت کی ہے یہ دیوی سفر کی ہے یہ دیوتا فلان چیز کیا یہ دیوتا فلان چیز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث پر پہنچ کے انہوں نے مسلمانوں کو اڑا لیا اب آیا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا نہیں سب نے کہا اللہ کلام کرتا ہے اچھا اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے تو محدثین اور فکہ جو تھے ان کا اللہ کے کلام کے لیے آواز نہیں اللہ کے کلام کے لیے آواز نہیں تو پھر بولتا کیسے یہ یونان کے فلسفے کے سارے شاستانے تھے اور یہی وہ چیز تھی جس پر آ کر موتضلا اٹکے کے اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کوئی صرف نہیں بس ایسے ہی ہے آگے ہے تم اس کو مان لو ایمان رکھو اور اس کی کیفیت کی بات کرتے ہو تو صفات اس کی ذات کا حصہ ہے تو امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ سے تسلیم کرنے کے تیار نہیں تھے محت کہتے تھے کہ اللہ بولتا ہے انہوں نے اگلوں نے کہا جب بولتا ہے تو اس کی آواز کہاں گم ہو گئی وہ کہاں چلی گئی امام احمد ابن حنبل احمد اللہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہوا میں گم ہو گئی یونانیوں نے کہا اچھا ہوا میں گم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے قرآن مٹ جانے والی چیز ہے اللہ کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے امام احمد ابن حنبل الحمد اللہ کا ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے یہی وہ مسلک تھا جو صحیح تھا اور اب بھی ہے یہاں پہنچ کے فلسفے نے رجیاں بھی گھیر دی امام احمد ابن حنبل احمد اللہ کا جو فتنہ اور یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں بنیادی طور پر مسئلہ یہاں سے اٹھا تو یونان سے فلسفہ پہنچا ہندوستان سے یہ ہمسے کا بھی پہنچا ایران سے فلسفہ پہنچا ان سب چیزوں کو مسلمانوں نے سمو لیا اور سمونے کے بعد طب پہنچا تو مسلمانوں نے ان ساری چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا یمن سے طب پہنچا امام شافی رحمت اللہ علیہ حالانکہ دیکھو دو سو چھپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن ایک جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس مسلمانوں نے طب کے علم پر محنت نہیں کی وگرنا بہت سا طب کا علم تھا جو ہم عیسائیوں سے حاصل کر سکتے تھے حالانکہ مسلمانوں نے کیا ہے مسلمانوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا طب کا ایک مستقل موضوع ہے سات سات سو بیڈ کے ہاسپٹل اس وقت مسلمانوں نے قائم کیے جب دنیا میں ان چیزوں کا رواج بھی نہیں تھا اسپین میں مصر میں ہر جگہ ایسی چیزیں تھیں تو یہ جو علم ہے نا علم کی دو تقسیمیں ہو گئی ایک منقولات اور ایک معقولات معقولات میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے عقل کے اعتبار سے بولی سینا کو کہیں تو کہنے کو مسلمانوں ہی میں شامل ہوتا تھا اس نے بڑا کام کیا فارابی نے کیا کمٹی نے کیا آخر پہ پہنچ کے یہ خیر آباد والے جو تھے انہوں نے فلسفے کو لے لیا اور خیر آبادی مکتبہ فکر جو تھا کمال کا فلسفہ انہیں آتا تھا بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے شاہ صاحب اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان حاضر علم لہو طبقات یہ علم ایسا ہے جس کے طبقے یعنی حدیث کا علم اور فلسفے کا علم چونکہ خیر آباد اور ان لوگوں میں آ گیا تھا ان کی ٹکر لگی دلی والوں سے خیر آباد والوں کے اور دلی میں کون تھا رحمۃ اللہ علیہ تو اس لیے خیر آباد والے پڑھنے کے لیے پھر وہ ادھر نہیں آتے تھے کیونکہ حدیث اور یہ علوم تو اللہ نے اس خاندان کو بادشاہ دی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے بیٹے وہ پھر حدیث پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے وہاں ہاشم صاحب کے پاس جاتے تھے سندھ ٹھٹھا ہے نا ہمارے یہاں وہاں ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آدمی اپنے علوم کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ اللہ رحمۃ صرف اتنا سا ہے کہ ٹھٹھا دارالحکومت نہیں تھا اس لیے اس کی ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی وغیرہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ آج سے دلی میں کام کر رہے تھے سندھ میں وہاں ہاشم کام کر رہے تھے وہاں ہاشم رحمۃ اللہ آج کے پاس خیر آباد والے جاتے تھے حدیث پڑھنے اور حدیث میں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے علی اللہ رحمۃ اللہ مدینہ منورہ گئے تھے شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی وہاں ہاشم صاحب نے بھی وہیں پڑھی تھی تو اس لیے یہ خیر آبادی اور دلی والوں کی آپس میں برابر تسل رہی ہے ایک دوسرے کے مد مقابل رہے پھر ان میں جب وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو اس میں یہ لوگ پھر آگے بڑھ گئے پھر خیر آباد والے جو تھے ٹھنڈے بڑھ گئے شریف لوگ تھے وہ بھی یہ بھی انہوں نے کہا اس جیسا آدمی جو ہے نا وہ وہ کہیں پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں وہ سب سے سب کر لے گیا تو اس لیے شاہ صلی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حدیث کے طبقات گنوائے اور پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں بل صحابی ہی فیما اور اسی طرح جن لوگوں نے اس علم کو لیا ہے ان کے آپس میں بھی درجات ہیں ان کے آپس میں کیسے درجات ہیں اس علم کے طبقات ہیں اور اس کے درجات ہیں طبقات کا مطلب یہ آگے آتا ہے اور درجات کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ درجات میں تھے مثلاً ایک سامے کہتے تھے وہ جو حدیث کو سنتا ہے ایک راوی تھا جو کہتا تھا کہ میں اپنے استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں وہ راوی محدث بھی ہوتا تھا وہ حدیث بیان کرتا تھا پھر اس کے بعد حافظ الحدیث ہوتا تھا حافظ الحدیث جو ہوتا تھا اس کے لیے کسی زمانے میں دس لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی تب جا کر وہ حافظ ہوتا کہتے تھے دس لاکھ اور حدیث کا کیا مطلب ہے مطلب حدیث کا متن نہیں سنت جتنے بھی لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دھوکہ یہیں سے لگتا ہے کہ متن اور سند میں فرق نہیں کرتے جس چیز کی آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ بات کیا ہے جب تک وہ تشریح نہ کریں ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی چیز لے لو جینیٹکس یہ جو اب نیا شعبہ میڈیکل کا شروع ہوا ہے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ وہ یہ چیز ہے کیا چیز کی ہمیں سمجھ نہیں اور فتوا دے دیں کہ نہ جائزے تو یہ تو زیادتی ہے اس علم کے ماں اس سے پوچھنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے ہم پھر سوچیں کہ بھئی اس چیز پہ حرام ہونے کا حکم لگنا ہے مکرو کا حکم لگنا ہے مباح کا حکم لگنا ہے آخر ہے کیا اب ہم کہتے ہیں بینک میں جانا نہ ہے تو بینک میں متلقن جانا ہی نہ ہے بینک میں جانے کا مطلب کیا ہے آخر ایک آدمی سمجھتا ہے ڈاکہ پڑ جائے گا پیسے اگر پتا چلے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو میری تو عزت جان مال کو خطرہ ہے وہ صرف جاتا ہے بینک میں اپنی چیزیں جمع کرانے تاکہ جان بچائے کسی کون حرام کہے گا اور ایک جاتا ہے سود ہی کا کاروبار کرنے اسے کون جائز کرا دے گا تو اسی طرح محدثین کے یہاں حدیث کا ایک متن ہوتا ہے ایک سند ہوتی ہے مثلا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کیا ان سے ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سند ہے ان سب لوگوں میں کوئی چھوٹ نہیں بولتا تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات مجھ سے بیان کی میرے استاد حماد بن نبی سلیمان نے حماد کہتے ہیں میں نے ابراہیم نقی سے سنا ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے القما سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اللہ مسعود رضی عنہ سنا بہت اچھی صنعت ہے کوئی چھوٹ نہیں بولتا اب آگے تیسری صنعت آپ دیکھ لیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں سندیں اگر آپ دیکھیں تو آگے جملہ کیا ہے وہ جو جملہ ہے نا وہ فرض کر لو تینوں کے ہاں ایک ہی ہے کوئی جملہ لے لو مثلا نہیں بن نہیں یاد امان کا دار و مدار نہیں تو اب جس محدث کو یہ تین سندیں یاد ہوگی نا یہاں وہ نہیں پڑا رحمۃ اللہ علیہ پھر ہم پھر آگے ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر نافع پھر عبداللہ ابن عمر پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے استاد حضرت حسین پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث کہے کہے گا میرے پاس تین حدیثیں اس سے کوئی کہ حضرت متن کتنے ہیں وہ کہتا ہے یہ سندیں کتنی ہیں وہ کہتا ہے تین حدیثیں کتنی یاد ہیں وہ کہتا ہے تین یاد تو ٹھیک کہتا ہے اچھا۔ محدثین کے ہاں حدیث سند کو کہتے تھے متن بات کی بات تھی اس طرح سے دس لاکھ احادیث تھی پانچ لاکھ احادیث تھی اتنے نام کیسے یاد ہو جاتے تھے یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو جس کو دس لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی کہتے ہیں کہ وہ ہوتا تھا حافظ حدیث پھر اس سے کم ہو گئے چھ لاکھ پہ آ گئے تین لاکھ پہ آ گئے ایک لاکھ پہ آ گئے اور پھر جب سے پرنٹنگ اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اب تو صنعت صرف دیکھی جاتی ہے جس کرنے کے لیے اب وہ صلاحیتیں وہ ایسی چیزیں بھی نہیں رہی اور اللہ کی مشیت بھی ایسی تھی جن علوم کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے استعمال میں قدرت نہیں رہنے دیتی وہ خود فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب ختم ہو اس کی بجائے انسان اب ترقی کر جائے مثلا مغلوں کی آپ تاریخ پڑھے نا اکبر جہانگیر وغیرہ وغیرہ تو ان کے ہاں مستقل ایسے افراد رہتے تھے جو زمین پر کان لگاتے تھے پورا قبیلے تھے گجرات کی پاکستان جو ہے یہاں کے خاندان تھے اور وہ کان لگا کے پھر کہتا تھا کہ اتنے ہزار انسانوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے پھر وہ کان لگاتا تھا کہتا تھا اتنے سو گھوڑے چل رہے ہیں اتنے اونٹ چل رہے ہیں اتنے ہاتھی چل رہے ہیں تو وہ جاسوس تو اطلاع دیتے ہی دیتے تھے ایک یہ بھی علم کا ذریعہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا اب کون ہے جو زمین کے اوپر کان رکھے اور بتائے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا تو وقت تھا یہ اسباب اور ذرائع نہیں تھے قدرت نے انسان کے قوامی یہ چیز رکھی تھی بس ترقی ہو گئی وہ علم آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اسی طرح حافظے اتنے زبردست ہوا کرتے تھے اب جب چھپنا ہو گیا یہ چیزیں ہو گئیں سب کی سب چیزیں اب وہ حافظے بھی نہیں رہے اور انسان کی وہ جو قوت تھی جسے استعمال کرتا تھا نسل در نسل وہ چیز بھی ختم ہو گئی تو صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہیں اب ہمارے یہاں درجے جو رہ گئے ہیں وہ محدث کا رہ گیا یعنی جسے حدیث آتی ہے استاد ہے حدیث کا وہ یہ شیخ الحدیث کا رہ گیا ہے شیخ الحدیث عام طور پہ اسے کہتے ہیں جو شخص صحیح بخاری اور سن ترمزی دو کتابیں پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو انہیں شیخ الحدیث کا کہہ دیا جاتا ہے تو یہ درجات پہلے بہت زیادہ تھے پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو حدیث کو ولہ قشور شور داخل و یہ جو حدیث ہے بلو قشور داخل داخل اس حدیث میں تہی ہیں کشر کشر کشر کشر تو ہے مستر اس میں اسم ہے یعنی چھلکا آسان ترجمہ یہ اور چھلکے کے اندر لب ہے گودا ہے وہ اور یہ سیپ ہے وسطہ درن اور ان کے اندر موتی سیپ ہے اور اس کے اندر موتی ہے چھلکا ہے اور اس کے اندر گودا اور علماء امام اللہ نے ابواب اکثر ابواب اس کے لکھے ہیں ابواب بنائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو فرمایا تھا یہ کس باپ کے تحت آتی ہے مثلا وہ باپ باندھتے ہیں ربا کا سود کا اب جتنی حدیثیں سود کے متعلق ہیں اس کے میں درج کر دیں گے جتنی احادیث نماز کے متعلق ہیں اس میں لے آئیں گے یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے اور ان سب میں متقی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا امام مسلم رحمت اللہ نے اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے احادیث لکھ دی اور اوپر عنوان نہیں باندھا انہوں نے کہا یہ حدیث ہے بس لکھتے چلے گئے احادیث کو ایک کے ساتھ ایک رکھتے چلے گئے چیپٹر کے لیے جو ہیڈنگز تھی وہ انہوں نے نہیں انہوں نے کہا ممکن ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کہنا چاہتے ہوں اور میں جو اپنی طرف سے اجتہاد اور استعمال کر کے کوئی چیپٹر بناؤں گا وہ وہاں پسند نہ آئے تو قیامت میں اللہ کیا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اس کی حدیث کے بارے میں اتنے شدید احتیاط کے ساتھ وہ کوئی نہیں چلا اور نے اپنی کتاب لکھ دی احادیث ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری پہلو پہلو رکھتے چلے گئے لیکن ابواب چیپٹر کے جو عناوین تھے عنوان تھے وہ نہیں باندھے یہ تو پھر کہتے ہیں کہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے آ کے یہ عنوان باندھے ہیں کسی نے بھی باندھے ہوں بہرحال لیکن اتنے محتاط اچھا دیکھو اس پہ ایک اور بات بھی کہ محدثین کے سوچنے کا طریقہ اور ہے اور جو فقیر ہے وہ اور طرح سوچتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عنوان کے تحت وہ حدیث آ رہی ہے بس وہ وہی کام آئے گی دوسری جگہ نہیں کام آئے گی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے کھجورے رکھی گئی تو دو دو کھانے لگے تو آپ نے فرمایا ایک ایک کھاؤ اب سارے محدثین کو دیکھو وہ اس حدیث کو لاتے ہیں ہمیشہ کھانے کے بعد میں کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے آداب یہ ہے کھانے کا کہ کھجور کھانی ہے تو ایک ایک کھاؤ محدثین یہی سمجھے یہی حدیث جب امام نہیں رحمۃ اللہ کے یہاں گئی نا تو انہوں نے اسے کہا کہ کھانے کے باب میں تو یہ ہے ہی ہے اسے انسانی حقوق کے باب میں رکھنا ہے الفاظ امام صاحب رحمت اللہ کے نہیں ہے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی کیا انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوچیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجورے کھانے سے کیوں منع فرمایا ایک ایک کا کیوں کا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ سب کا حق بنتا ہو اس میں سے اپنا حق اتنا ہی وصول کرنا چاہیے جتنا تمہاری اپنی ذات کا حق ہے باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے مشترکہ حقوق میں سے جہاں بھی مشترکہ حقوق ہیں مختلف لوگوں کا حق بنتا ہے صرف اپنا حق لو دوسروں کے حق پہ قبضہ نہ کرنا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انسانی حقوق کے باب میں لے گئے اور اس اصول کے تحت انہوں نے سینکڑوں مسائل ثابت کیے مثلا آج کل کے مسائل میں فرق کر لیجیے بلڈنگ ہے دس خاندان رہتے ہیں دس گاڑیاں پارک کرنے کے لیے بیس کے لیے جگہ بنا دی اب ایک آدمی اپنی گاڑی ایسے پارک کرتا ہے کہ وہ تین گاڑیوں کی جگہ گھیر لے تو امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے دو گاڑیوں کی جگہ بنتی ہے دو ہی کو لے سکتے ہو تیسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کھجور ایک ایک کھانے کا شاد فرمایا تھا دو سے منع کر دیا کتنا مختلف انداز ہے مجتہد کے سوچنے کا جو قانون جانتا ہے یا قانونی نکات کی بحث جو کر سکتا ہے اور ایک عام محدث کے سوچنے کا یہ ہے فرق شادی پہ گئے دعوت پہ گئے تو گوشت آ گیا کوئی چیز آ گئی اب اس میں سے اگر وہ وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر پچاس آدمی ہیں کھانا یہ ہے اس پچاس کو اگر تقسیم کیا جائے تو میرے حصے میں دو بوٹیاں آ سکتی ہیں تین آ سکتی ہیں اب وہ دو تین ہی کھا سکتا ہے اب وہ پلیٹ ہی بھر لے تو اس نے دوسروں کے مشترکہ حقوق پر غصب کیا ڈاکہ ڈالا دوسروں کے حق کو اس نے برباد کر دیا ابو نہیں بنا اللہ آئیں گے یہ کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ مشترکہ حقوق تھے تم اتنا ہی حصہ لو جتنا دوبارہ حصہ بنتا ہے تو محدث میں اور فقیر جو قانون والا ہوتا ہے نا ان کے سوچنے میں یہ فرق ہوتا ہے اس لیے ہوتی تو حدیث ہی ہے لیکن وہ کس رنگ سے دیکھتا ہے یہ کس رنگ سے دیکھتا ہے تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے قائم کر دیے اور ان افواف چیپٹر کے تحت وہ احادیث لے آئے اور پھر احادیث جو لائے ہیں وہ ایسے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں عوام ان کو قابو کیا جا سکتا ہے لیکن مطلب یہاں یہ ہے کہ پیچیدہ ترین مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح انہوں نے سوادیوں کو مسخر کر دیا یعنی احادیث میں جو سیپ تھے جو کشر تھے جو چھلکے تھے ان میں سے گودا انہوں نے نکال کے دے دیا وہ اقرب القشور الاہر اور سب سے پہلا چھلکا سب سے پہلا ہال جو حدیث میں فن و مار الحدیث وہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے سب سے پہلا درجہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے صحتن و ظہر کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے بہت سی قسمیں حدیث کی ہیں مثلا حدیث کی سب سے اچھی قسم متواتر کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو کریں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے مثلا سیوتی رحمۃ اللہ نے کہا کہ دس صحابہ رضی اللہ عنہ روایت کو بیان کریں مختلف دس تو حدیث متواتر ہو جاتی ہے اور یہی حدیث متواتر ہے جس پر آگے نے حکم لگائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہی بات ہے مدینہ منورہ میں بیان کرتے ہیں دوسرا مکہ مکرمہ میں بیان کرتا ہے تیسرا مصر میں چوتھا الجزائر میں پانچویں اردن میں تو یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر لیتے اور کوئی ای میل ہو جاتی کچھ ہو جاتا وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے انہیں کیا معلوم کوئی اس وقت کہاں بیٹھا کیا بات کر رہا ہے تو حدیث سے متواتر یہ حدیث ایسی ہے جو سب سے بڑھیا ہے سب سے اعلیٰ ہے پھر متواتر جو چلتی ہے وہ درجات ہیں مثلا متواتر کبھی صنعت کے اعتبار سے ہوتی ہے متواتر کبھی طبقے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کہا کیا ہاں جب یہ مسئلہ کیا کہ اگر متواتر حدیث اور کوئی انکار کر دے انہوں ان کا یہ کفر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انکار کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جھوٹ بولنے لگتے اسی لیے احادیث جو متواتر ہیں ان کی تعداد کم ہے تھوڑی ہے لیکن یہ کہ ان کا انکار حدیث متواتر کا انکار کفر ہے مثلاً متواتر کیسے ہو جاتی ہے ایک صحابی رضی

یہ کفر اس لیے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب پر جھوٹ بولنا لازم آئے گا ایک ایسی چیز جس کو انہوں نے دیکھا اور اس کے باوجود وہ وہ یعنی کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا یا دیکھا ہے تو جھوٹ بول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا ایک تھے جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا انہوں نے کہا اسے دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے جاج ابن یوسف سے بیٹھ کے خطبہ پڑھو سعید اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے شدید اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اسے یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا بتا رکھو کا قائمہ اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن سے دلیل لائی کہ خطبہ جمعے میں کھڑے ہو کے دینا چاہیے تو اس طرح استمباد ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں صحت اور ذوق کا حکم اچھا اسی طرح متواتر کو چھوڑ دیں تو مشہور حدیث ہے مشہور ہے چھتیس پینتیس تو موٹی موٹی قسمیں پھر حدیث صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے یہ صحیح اور ضعیف یہ اردو والے نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں کہ حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے کبھی کبھی راوی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اچھا دیکھو ایک ہی حدیث ضعیف ہے مدینہ منورہ میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس کو یہ تو عجیب بات تم کرتے ہو یہ جو آدمی تھا جھوٹ بولتا ہے وہی حدیث کوفہ میں مل جائے اور کوفہ والے یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے اور کوفہ میں اس کے سارے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک سب صحیح ہیں کوئی حدیث ضعیف نہیں رہے گی وہی حدیث صحیح ہو جائے گی مدینہ منورہ والے بچے ضعیف سے کہیں لیکن کوفہ والے سے ضعیف نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری صنعت سے پہنچی ہے یہی روایت تیسرے شہر والے کہتے ہیں تیسری صنعت سے تو اس لیے احادیث پر حکم لگانا یہ اتنا آسان نہیں اور استفاظ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث کبھی مستفیض ہوتی ہے اور غرابت و تصدا لہو جہاب المحدثین اور مشہور غریب ان احادیث اس فن کی طرف توجہ کی تصدا لہو اس کی طرف توجہ کی جہاغلہ المحدثین محدثین میں جو بڑے بڑے لوگ تھے نا انہوں نے اس کی طرف توجہ کی تو سب سے پہلی بات حدیث میں یہ دیکھی گئی کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے آدمی جھوٹ بول رہا ہے نہیں جھوٹ بول رہا کیا ہے فن وہ فاضم المتقدمین اور امت میں جو متقدمین گزر گئے پرانے لوگ حافظ تھے حدیث کے انہوں نے احادیث کو بالکل چھان کے رکھ دیا بڑی محنت کی بڑی محنت کی ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ نے اس کی توفیق دی تھی اور انہوں نے خط لکھا اور احادیث منگوائی مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث رضی اللہ عنہ کی بھتیجی تھی امرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے قاسم بن محمد بن ابکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے احادیث لکھی اور لکھ کر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھیج دی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کا سارا علم ان کے خاندان نے نقل کر کے بھیج دیا وہ احادیث امرا جو تھی وہ اتنی بڑی محدثہ تھی حدیث ان کا ایسا مقام تھا کہ بڑے بڑے اکابر تابعین آ کے کہتے تھے کہ اس سے پوچھو عائشہ رضی اللہ کیا کہتی تھی آپ بتوا دیں اس بات پہ تو علم تھا گھر گھر میں علم تھا یہی چیزیں یہاں سے پھر پہنچی ہیں اندلس اور اندلس سے جو لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ وہ, وہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اندلس والے سفر کرتے تھے سارا جہاز کے ذریعے تو ان کے جہازوں کے لیے دو بندرگاہیں تھیں ایک قاہرہ مصر اور ایک جدہ جدہ آتے تھے تو حرمین شریفین میں اس وقت عروج پہ تھا سورج جس کی شہرت کا وہ امام مالک رحمۃ اللہ سے جو آتا تھا علم کے سے امام مالک رحمت اللہ کے پاس چلے جاتے تھے تو امام مالک رحمت اللہ پڑھاتے تھے اور وہ حج عمرہ اس کے بعد فارغ ہو کے وہیں سے بحری جہاز کے ذریعے اسپین چلے جاتے تھے اس لیے اسپین میں آٹھ سو سال تک امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مسلک رہا پر حکمرانوں نے مالکی مسلک کو رکھا ہوا تھا اس لیے پھر مالکی قاضی بھی ہوئے اور دوسری طرف وہ آتے تھے کاہرہ اور کاہرہ افریقہ میں آتا تھا مصر کا علاقہ تو یہاں بھی مالکیوں کا مالکیوں کے علم کا شعرا تھا تو اس لیے اسپین جو تھا یہ سب مالکی ہوئے اور دوسری طرف امام یوسف رحمۃ اللہ جب قاضی القلات ہوئے تو انہوں نے پھر کام کیا انہوں نے حنفی قاضی ہر جگہ مقرر کیے امام کیا رحمۃ اللہ کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد تو اس لیے حنفی فکا جو تھا اس نے حکومت کی ہے اور مال کی فکا نے حکومت کی ہے اب بھی حکمرانی کے لیے اسلام کا جو قانون ہے حنفی اور مال کی فکا ان دونوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے سب سے زیادہ مسائل انہیں سے حل ہوتے ہیں اب حمبلی فکا پچھلے کوئی ڈیڑھ سو سال سے سعودی ہے نا حمبلی حکومت ملی بھی ہے تو یہ لوگ اپنے یہاں جو شرعی قوانین جو چیزیں بھی کر رہے ہیں اب آہستہ آہستہ دو چار صدیوں تک اگر یہ لوگ قائم رہے تو پھر سمبلی فکا بھی اس میں داخل ہو جائے گی کہ جدید زمانے کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں تو یہی احادیث جب اسپین پہنچی اسپین والوں نے اپنی اسناد جاری کی اسپین والوں نے اپنے طور پہ پرکھا اب یا بن ابھی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک رحمت اللہ سے حدیث پڑھنے آئے ہیں اور وہ جا, جا گئے جب واپس تو جاتے کے ساتھ ہی انہوں نے موتا کو ترویج دی امام مالک رحمت اللہ کی موتا انہوں نے کہا میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا پیروکار ہوں سوائے اس مسئلے کے کہ انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے تو انہوں نے کہا میں نے لہس بن سعد رحمت اللہ سے پوچھا تھا لہس بن سعد حنفی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں قبیلے پہ بدعا فرمانے کے لیے ایک مہینہ پڑی تھی بس اللہ اور ایک مہینے کے علاوہ نہیں پڑی تھی تو یہ آیا کہتے تھے کہ میں اس پہ فتوا نہیں دیتا امام مالک اللہ علیہ تک کی روایت نہیں پہنچی ہوگی باقی ان تک روایت پہنچی ہے مدینہ منورہ میں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں مصر والے اور کوفہ والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مہینہ کو پڑی تھی میں ان کی بات کو ترجیح دیتا ہوں تو اس طرح جب احادیث آتی ہیں ان لوگوں کے پاس تو پھر وہ اس پہ قوانین طے کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہوتی امام تھے یایا یایا بن اندلس کے مدارک قاضی ایاز نے جو لکھی ہے ایاز کی ہے مدارک مالکی فکہ کے حالات میں تو ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے اور اس نے سوال یہ پوچھا کہ یہ جو قیامت میں لوگوں کے امال تولے جائیں گے تو جو ترازو ہوگا اس کے پلڑے سونے کے ہوں گے یا چاندی تو انہوں نے اسے جواب لکھا ہے اور انہوں نے کہا میں امام مالک رحمت اللہ کے پاس کیا تھا مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی اور پھر سند لکھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دین اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ فضول سوالات کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ بھی لکھا ہے اور لکھا ہے آگے کہ یہ حدیث سیکھنے کہتے ہیں اور تم بھی ان قریب وہیں پہنچ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ سونے کے پلڑے ہوتے ہیں کہ چاندی کے سلام تو ان کے حالات میں یاد آ گیا اور دوسرے آدمی اسد بن فراد تھے یہ بھی پڑھنے آئے تھے وہیں بہت بڑے آدمی اللہ نے بہت کام لیا اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ امام گویا بنایا جی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بات آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو یہ جو اگر اگر کر کے سوال کرنے لگے امام مالک رحمت اللہ دو تین دن سنتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ لڑکے یہ ہمارے شہر میں ایسے نہیں ہوتا کہ فرضی مسائل پڑھو ان کے جوابات لو یہ مزاج ہے کوفہ والوں کا تو اگر تمہیں اتنی چیزیں چاہیے تو وہاں میرے ایک شاگرد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اور انہوں نے بھیجا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پھر فرضی مسائل حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیا ہو اگر یوں ہو جائے امام محمد رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ ایک آیا ہے پڑھنے کے لیے اور نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہیں پڑھانے کا باقی یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا دوں تو اس نے کہا مجھے یہی منظور ہے تو اسد رحمت اللہ کہتے انہوں نے پڑھایا اس طرح کہ امام محمد اللہ کا جسم بہت بھاری تھا صحت بہت اچھی تھی تو انہیں نیند آتی تھی وہ تو پانی کا ایک پیالہ ساتھ رکھ لیتے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ پہ پھیرتے رہتے اگر انہیں نیند آتی تھی اور اگر میں سونے لگتا تھا تو پانی اٹھا کے میرے منہ پہ ڈال دیتے پھر میں نے ان سے کہا چھ مہینے کے بعد کے پیسے ختم ہو گئے میں اب چاہتا ہوں تو انہیں پیسے دی انہوں نے کہا تم پڑھ تو اسد ابن فراق جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے ہنفیوں کے حصول لے لیے اور مالکیوں کے فتوے لے لیے اس لیے یہ اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر قاضی مقرر کیے اسپین میں یہ پوری اندلس کی ایک تاریخ ہے کہ وہاں پر فکر مالکی کو عروج کیسے ملا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو متقدمین میں حفاظ تھے حدیث کے اور بڑے بڑے محدثین تھے ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح کون سی ہے کون سی سما یتلو پھر اس کے بعد چلے فن معانی معانی غریبی ہا ضبط مشکل ہا پھر انہوں نے دوسرا درجہ جو رکھا وہ یہ تھا کہ احادیث کے مشکل الفاظ امت الفنون کہ کلمات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں جو عربی کا یہ لفظ ہے اس لفظ کے معنی کیا یہ زبان صدیوں میں جا کر یہ پختہ ہوئی تھی عربی اور اس جیسی فصیح زبان تھی نہیں کوئی دنیا میں تو اللہ نے اسی زبان کو چنا اور اسی میں قرآن کریم کو نازل کروایا اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اس جیسی زبان کوئی تھی نہیں کہ مطالب کو ادا کیا جاتا اس لیے علماء میں مستقل ایسے علماء ملیں گے جنہوں نے حدیث میں صرف اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہے مثلا آپ دیکھیں تو دوسری قسم جو حضرت بیان کر رہے ہیں فن روایت کے بعد کہ احادیث حدیث کے مشکل معنی اس کے لیے عام طور پہ غریب الحدیث کے عنوان سے کتابیں ملتی ہیں یعنی حدیث میں وہ وہ الفاظ جو غریب کے معنی اوپرے غریب کے معنی نامانوس ایسے الفاظ جو عام طور پہ سننے میں نہ آئے تو غریب الفاظ جو ہیں ان پر محدثین بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کا اس لفظ کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں اس پہ بہت اچھے اچھے لوگوں نے لکھا ہے مثلا زمخشری نے لکھا تھی ان کی کتاب بڑی اچھی ہے اور سب سے اچھی کتاب ابن اسیر کی ہے ابن اسیر رحمت اللہ نے کتاب لکھی ان نہایا اور الفائق بھی ایک کتاب ہے یہ بہت اچھی ہے اس ان نہایا وغیرہ کا ترجمہ دیکھنا ہو تو یہ انہوں نے کیا ہے علامہ وحید الزمان صاحب نے الزمان یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے الزمان آگے بھی کچھ آتا ہے ان کے نام کے ساتھ کہاں کے حیدرآباد کے کہاں کے بہرحال انہوں نے حدیث کی اس انہایا ہی کا ایک طرح سے ترجمہ کر دیا لیکن ادر اور قابل قدر چیز ہے مگر اس کتاب میں جو زہر ہے نا وہ ہے جس سے بچنا چاہیے بہت زیادہ اس کو بہت کیئرفل ہو کے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ جب آتی ہے بنو امیہ کی بات اور جب آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات تو وہ ایک دم سے پٹری سے اتر جاتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ ایسے جملوں سے یاد کرنا از معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بہت زیادہ تنقید ایسے ایسے الفاظ جو مناسب نہیں ہے کسی بڑے آدمی کے متعلق کہنے یہ اس میں ملے گا لغات الحدیث کے نام سے چھپ کے یہ چار جلدوں میں عام طور پہ مل جاتی ہے اور اسی طرح جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے خلیفہ راشد تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ساری فضیلتیں لیکن اس میں امامت کا وہ نظریہ جو اہل تشریح کے ہاں ہے اس کو یہ بھی بیان کرتے ہیں کئی جگہ تو ان چیزوں سے ہٹ کے اس سے ذرا آدمی محتاط رہے باقی ان کی کتاب غریب الحدیث یہ جو ہے لغات الحدیث یہ اصل میں ابن اسیر کی انہایا ہی کا ایک ترجمہ اسی طرح بہار بہار الانوار بہار الانوار بھی ایسی کتاب ہے جس میں احادیث کے مشکل الفاظ پر بحث کی گئی ہے گویا کہ ایک طرح کی ڈکشنری ہے بہار الانوار بہت اچھی کتاب ہے بہت عمدہ کی گئی اس میں بس ایک حدیث ایسی ہے جو انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ کہو ان کے بعد عیسیٰ علیہ صلاح السلام بھی یہ جو بات ہے نا بس انہوں نے ہی لکھی ہے ہمیں تو آج تک اس چھٹی صدی سے پہلے اس کی صنعت نہیں ملی کہ حضرت نے آخر سنی کہاں سے تھی آئی کہاں سے بات اور اس کو مرزائی بہت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ختم نبوت کی قائد نہیں تھی وہ کہتی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا مسیح علیہ والسلام میں آنا ہے خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے تیسری قسم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث کی ایسی ہے سما یقلو فن و معانی ہی شرعیہ کہ حدیث کے شرعی معانی کیا ہیں وہ استمباط الحکام الفرعیا اور حدیث سے احکامات کا ثبوت کیسے ملتا ہے ورقیات الحکم المنسوس عبارت اور عبارت جو حدیث کی ہے اس میں جو حکم ہے کیا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں تیسرے درجے میں تمہیں ملیں گی استدلال بل اماول اشارہ اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اس میں جو ارشادات ہیں جو اشارات ہیں ان سے استدلال کرنا کہ یہ کیا ہے وہ معرفت المنسوخ والمحکم اور حدیث میں کون سی احادیث منسوخ ہو گئی اور کون سی ہیں جن کے احکامات قائم ہیں بل مرجوہ ہے مبرم اور کون سی ایسی احادیث ہیں جو فنی بحث میں رد کر دی جائیں گی اور کون سی ہیں جو قبول کی جائیں گی وہ آزاد منزل اور یہ ہے وہ حدیث کا مقام جہاں پہنچ گئے ہم حدیث کے جب احکامات لیتے ہیں تو یہ اصل گودا ہے وہ در اور یہ موتی ہے عام عام علماء علماء میں یہی کہیں گے اور فکہ جو ہے وہ حدیث پر کس طرح بحث کرتے اب تیسری چیز شاہ صاحب یہاں چار چیزیں لائیں یہ اس سے تیسری وہ کہتے ہیں حدیث میں تیسری چیز یہ کہ سب سے پہلے تو تم نے دیکھ لیا کہ حدیث پہ حکم لگ گیا ہے کیا کیا دوسرے درجے میں اسے سمجھ لیا کہ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے تیسرے درجے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اصل میں جو گودا ہے نا علماء کے نزدیک اور فکہ کے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے اب اس کی تشریح میں آپ وہی مثال سوچ لیں کہ امام جماعت رحمت اللہ کیا حدیث گئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مشترکہ حقوق ہے وہاں سے اپنا ہی حق لو دوسرے کا حق نہ لو تو یہ حدیث سے گویا انہوں نے سیپ سے موتی نکال لیا گویا انہوں نے چھلکے ہٹا کے اس میں سے گودا نکال لیا پھر اس کو کہتے ہیں یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ فکہ نے منسوخ احادیث کی بحث کی ہے محکم احادیث کی بحث کی ہے اس کو اگر آپ آسانی سے یاد رکھنا چاہیں تو اس کا نام ہے فکر سننا سنت کو سمجھنا فکر سننا کے نام سے کتابیں بھی آئی ہیں یہ ابھی آخری زمانے میں مصری ہیں وہ انہوں نے لکھی ہے نا فکر سننا سید سابق مرحوم سید سابق مرحوم کی فکر سننا کے نام سے کتاب بھی آئی ہے وہ پوری کتاب میں احادیث اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث سے اصل میں یہ ثابت ہوتا ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر امت میں اجتہاد پیدا ہوا اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہنچ کر امت کو راحت اور سکون ملا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی آپ نے فرمایا کا دار و مدار نیتوں پہ یہ حدیث فکاہ کے آگے فکاہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ہوگی تو حکم ثابت ہوگا اگر نیت نہیں ہوگی تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا مثلا ایک آدمی نے نہانا ہے بارش میں کھڑا ہو گیا سوئمنگ کے لیے گیا اور پول میں اس نے غوطہ لگایا اب وہ باہر نکلا اس نے کہا کہ مجھے تو نہانا تھا تو پوچھتا ہے دوسرا کہ بھئی تم نے نیت کی تھی پاک ہونے کی نہیں کی تھی وہ کہتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امال کا دارو نیتوں پر ہے تو عمل تو تمہارا ٹھیک ہے نہانے کا لیکن تمہاری نیت نہیں تھی لہٰذا تم پاک نہیں ہوئے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہو گیا یہی حدیث امام رحمۃ اللہ کے پاس گئی انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں پاک ہوا تو پاک ہو گیا اس لیے کہ پانی کو اللہ نے بنیادی طور پر نازل ہی پاکیزگی کے لیے کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پہ پانی نازل کیا تورن تہارت کے لیے پاکیزگی کے لیے تو جب وہ پانی میں نازل ہوا تو نیت تھی یا نہیں تھی پاک ہو گیا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بغیر نیت کے پاک ہو گیا ہے تو پاک ہونے پر جو ثواب ملنا تھا نا اسے ثواب نہیں ملا پاکیزگی کے لیے بھی ثواب تھا آخر نہ آیا ہے اللہ کا حکم پورا کیا اس نے تو ثواب ملنا چاہیے تھا صاحب اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے امال کے ثواب کا رحمتہ اللہ ثواب کی بات نہیں اصل میں عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت نہ ہو تو یہ اجتہاد ایسے ہوا اور اس اجتہاد کی وجہ سے امت کو بڑی سہولت ہو گئی بہت زیادہ سہولت ہو گئی اس اجتہاد کی وجہ سے مجتہدین نے پھر مختلف مسالک اپنا مختلف آگے پتے ہوئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں یہ تیسری ہے اسی طرح قرآن کریم میں دیکھ لیجیے قرآن کریم میں کم آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جنت میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے اس سے شرن کیا مسئلہ ثابت کر رہے ہے کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا انعام کا ذکر کیا شرن تو کوئی مسئلہ عملی زندگی کے لیے ثابت نہیں ہوتا نا عملی زندگی کے تو یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں سے کام کرو اور جنمیوں کے کاموں سے بچو مگر عملی زندگی اس لیے مفسرین نے فکہ نے قرآن کریم کو بھی پڑھا تو انہوں نے کہا اس میں سے جن جن آیات سے مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کو الگ کر لو ملا جیون جو استاد تھے اور اورنگزیب رحمت اللہ کے انہوں نے ان آیات کو الگ کیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک پانچ سو آیات ہیں قرآن کریم میں جس سے جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور انہوں نے تفصیل لکھتی اور اس کا نام انہوں نے رکھا تفصیلات الحمدیہ چھپ گئی ہے ملتی ہے کچھ علماء سے ان کا تین سو آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور انہوں نے بحث کی اور یہ فکہ تھے ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے اس سے معنی ثابت کرتے تھے اصول ثابت کرتے تھے اور اصول کے مطابق پھر وہ مسائل ہوتے مثلا یہ اصول طے ہو گیا کہ نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے جس عمل کو تم کرو اور تمہاری نیت نہ ہو اور پھر بھی ثواب ملے تو پتا چلا ہاں ایسے بھی ہے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے جو آدمی کھیتی لگاتا ہے اور جانور اس سے آ کے چگ لیتے ہیں اس میں بھی اس آدمی کے لیے ثواب ہے حالانکہ اس کی نیت تو کیا سوچیں آپ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں کھڑی کر دیتا ہے تاکہ پرندے اڑتے ہوئے اس جگہ آ کے بیٹھے نہ اور گھر کے بھاگ جائیں لیکن اس کے باوجود اس سے ثواب ہے اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے کتنے مسائل ثابت فکہ نے ایک اصول اصول لکھا کے تحت دس مسائل بیس سو آ گئے ہزار آ گئے یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اصول کے تحت پھر اس طرح چیزیں نکلتی اور جب آدمی نے اتنا ٹھوس علم اور ان چیزوں کو نہ پھر وہ وہ کہتا ہے جو ہمارے زمانے میں انہوں نے کہا وحید الدین خان صاحب انہوں نے ایک آیت ہے چھٹے پارے میں آتی ہے نا یہ وضو اور تیمم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے معاہدہ میں فرمایا ہے وضو کے لیے کہ تم اس طرح وضو کرو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور چہرے کو تو علماء اسپین کے تھے اور ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس آیت سے آٹھ سو مسائل کا استنباد کیا آٹھ سو مسائل اس حکایت سے ثابت ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ان لوگوں نے اصول ثابت کیے اصول کے بعد پھر اس اصول پہ کون کون سا مسئلہ آتا ہے پٹ آتا ہے انہوں نے یہ ساری بحث کی تو وحید الدین خان صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس سے آٹھ سو مسائل ثابت کرنا یہ ہے یہودیت یعنی جس طرح یہودی اپنے دین میں بال کی کھال اتارتے تھے یہ فکہ بھی ایسے کرتے تھے مراد کی ہے کہ ان کی جو ڈائری چھپی ہے نا اس میں پڑھ لیجیے گا تو قرآن کریم کی آیات بھی ایسی وہ کے آئیں انہوں نے کہا دیکھو کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے تین چیزیں ہوگی کہ ایک تو سب سے پہلے احادیث پر حکم کہ صحیح ہے ضعیف ہے کیا دوسرے یہ کہ اس کے مشکل معنی الفاظ مشکل الفاظ معنی اور تیسرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو فکہ کہتے ہیں فکا کہتے ہیں اصل گودا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں اس جملے سے منشاہ مبارک کیا ہے اس کو تم سمجھو چوتھی کہتے ہیں ہاضا شاہ صاحب نے چوتھا چونکہ اپنا فن آیا نا شاہ صاحب کا اس پہ شاہ صاحب نے پوری کتاب آگے لکھنی ہے کہتے ہیں ہاضا ہاضا کا مطلب تم نے سن لیا کا مطلب یہ ہے بات ہاضا اصل میں ایک لفظ نہیں ہے یہ ہاضا کا جو لفظ ہے نا اس کو یہ اسی طرح عرب بولتے ہیں ایک مستقل جملہ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ الامر ہاضا بس بات یہ مزا آزا یہ بات گزر گئی علم کا آزا تمہیں پتا چل گیا قرآن کریم میں بھی ایک جگہ ایسی آیا اللہ نے فرمایا آزا سن لی یہ بات اب آگے چلو جہنم والوں کے کیا حالات ہو تو آزا کا مطلب یہاں یہ اس میں اشارہ نہیں بلکہ مطلب یہ بات پوری ہو گئی تین درجے چوتھا شاہ صاحب کا اپنا آیا مسئلہ جس سے آگے انہوں نے پوری کتاب کو جملے پہ رکھنا ہے ان کا وہ ان ادب الفنون فنون الحدیثیہ اثر آئندی اور حدیث میں سب سے یہ بات آپ نے جان لی میرے نزدیک تمام حدیث کی جو قسمیں ہیں یعنی وہ مشکل الفاظ کی شرح ہو یا اس سے حکم کو ثابت کرنا ہو یا حدیث پہ حکم لگانا ہو صحیح ہے صحیح ہے ان سب سے زیادہ باریک علم جو میرے نزدیک ہے کہا اور جو بالکل آمک ہے بہت ہی زیادہ گہرائی کا علم ہے وہ ارفا منارن اور جو بہت بلندی پہ نظر آتا ہے یعنی اتنا زبردست علم ہے وہ اول العلم علوم شریعت آخری اور جو میری رائے ہے تمام شریعت کے علوم میں سب سے اعلیٰ علم و اعلیٰ منزل آزما مقدارن سب سے بلند درجہ اور سب سے عظیم مرتبہ ہوگا علم و اثرار دین وہ یہ ہے کہ حدیث سے دین کے اثرار کا علم دیا جائے دین کی حکمت سیکھی جائے کہ حکمت کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو مشکل الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے گروہ وہ ہے جو حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم ایک گروہ وہ ہے جو اس سے حکم ثابت کرتا ہے آخر اس کام میں حکمت کیا ہے شریعت کیسی کیوں ہے یہ کام کریں شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے مشکل یہ چیز ہے اور سب سے عمدہ علم یہ ہے الباحث عن حکم الاحکام و اور سب سے بلند درجہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شرعی احکامات جو ہیں اس کی حکمت سے وہ اسرار خواص الاعمال و اور اس کے رموز اور نقاب پر بحث کرنا کہ یہ سب کچھ کیا ہے سب سے مشکل علم ہے فہو اللہ تو یہ علم اللہ کی قسم ہے آپ من اطاقت نفائس الاوقات یہ علم اس قابل ہے کہ اللہ نے جس کو اس علم کے سمجھنے کی صلاحیت دیو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اس بحث میں صرف کرے اس علم کو سیکھے کہ اس علم آخر حکمت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا ہے وہ تخذ ہو اور جو شخص یہ کام کرے گا یا کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کام کو اس لیے کرے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں ثواب اور اجر اسے بہت زیادہ ملے گا باد ما فرض علیہ اللہ نے جو اطاعتیں فرض کی ہیں ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہم علم یہ ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ شریعت نے آپ پر یہ کام اس کا حکم دیا اس عبارت پہ تو انشاءاللہ شاء آئندہ کریں گے بات شاہ صاحب رحمت اللہ جو کہتے ہیں اسے بڑے آسانی سے اس کی تقسیم سمجھ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شرعی احکامات میں کوئی حکمت نہیں بس کرو وہ کہتے ہیں مثلا ایک درخت ہے وہ مثال ہے کہ کسی آدمی کو جن قابو کرنے کا شوق تھا تو اس نے اپنے شہر سے کہا انہوں نے بتا دیا کہ کیسے جن قابو ہوتے ہیں چلو ہو گیا جن آ گیا اب انہوں نے کہا میاں اس کو ہر وقت مصروف رکھنا اور اگر کہ یہ فارغ ہو گیا نا تو پھر یہ تمہیں بھی مار دے گا انہوں نے کہا حضرت کچھ ہو جائے اب سیکھنا تو ہے ہی سیکھ کے وہ جب آ گیا جن تو وہ اس نے کہا یہ کام کرو یہ کام کرو بڑی خوشی سے سارے کام جب ہو گئے اس کہا جی اور کام بتاؤ کہا وقت کوئی کام نہیں اس کا تو پھر میں تمہیں مار دوں گا تو بھاگے بھاگے گئے اور کہا حضرت وہ تو مصیبت پڑ گئی ان کا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی اس کو تو ہر وقت مصروف رکھنا ہے کوئی نہ کوئی کام بتانا ہے وغیرہ یہ تو نچلا بیٹھنے کا نہیں تو اس نے کہا حضرت میں مرتا ہوں اب کہ مجھے مار دے گا کچھ بتائیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو اسے گھر اپنے ساتھ لے جاؤ اور تمہارے گھر کے سامنے جو درخت ہے نا اس جن کو وہ اس سے اترتا رہے اور چڑھتا رہے بس اس کام کا سے لگا دو تو اس نے کہا سر جب کام بتایا کوئی کام ہو تو بلا لیا کرو اس کے بعد تو تمہارا یہ ہے سارا دن رات یہی کام کرتے رہو ادھرتے رہو اور چڑھتے رہو بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تو یہ ایک طرح کی کم درجے کی مثال ہے لیکن کیا شرعی احکامات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں اس جن کی طرح اترتے رہو چڑھتے رہو بس نماز پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو کام کرتے رہو اور اس میں تمہیں کوئی حکمت جاننے کی ضرورت نہیں مستقل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو کہا ہے اور انہوں نے کہا شریعت کے احکامات میں کوئی حکمت تلاش مت کرو چپ کر کے کام کرو اور خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہے اور یہ معذنی دیا کا مسلک ہے شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شرن ہر کام میں حکمت ہے ہر بات میں مسلحت ہے اونچی جی آواز سے ہم مغربی شاہ اور فجر پڑھیں کیوں ہم زہر اور اثر آہستہ آواز سے پڑھیں کیوں اونچی آواز سے کہی گئی کیوں آہستہ آواز سے کی گئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ عالم ارواز کا کیا تعلق ہوتا ہے کیوں آخر آدمی کی روح پر انوار برستے ہیں کیوں آدمی کی روح میں چلی جاتی ہے گھر میں دو آدمی بیٹھے بٹھائے آپس میں لڑنے لگتے ہیں آخر کیوں لڑنے لگتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ملئے اوپر کے جو فرشتے ہیں ان کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں الغرب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر ہر بات میں حکمت بیان کرتے چلے جاتے ہیں یہ ہے وہ مقام جہاں سے شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کی بنیاد رکھی اب یہ آگے آئیں گے حکمتوں پہ بحث کرنے اسی لیے انہوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کی کہ سب سے زیادہ قابل قدر علم میرے نزدیک یہی ہے کہ دین کی حکمتوں کو سمجھا جائے کہ ہم مختلف کام جو دین کے تحت کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے اس میں راز کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا اس بارت کی تشریح انشاءاللہ اللہ